الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت ۖ قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من من المشرق فأت بها المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين ایمان والوں کے کارساز اللہ تعالیٰ خود ہیں وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جاتے ہیں اور کافروں کے اولیاء شیاطین ہیں وہ انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں یہ لوگ جہنمی ہیں جو ہمیشہ اسی میں پڑے رہیں گے کیا آپ نے اے نبی اسے نہیں دیکھا جو سلطنت پا کر ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں جھگڑ رہا تھا جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرے رب تو وہ ہیں جو جلاتے ہیں اور مارتے ہیں وہ کہنے لگا میں جلاتا اور مارتا ہوں ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق کی طرف سے لے آتے ہیں تو اسے مغرب کی جانب سے لے آ اب تو وہ کافر حیران رہ گیا اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے حق ایک ہے باطل کی کئی قسمیں ہیں لفظ نور کو واحد لانا اور ظلمات کو جمع لانا اس لیے ہے کہ حق اور ایمان اور سچا راستہ ایک ہی ہے اور کفر کی کئی قسمیں ہیں کفر کی بہت سی شاخیں ہیں جو سب کی سب باطل اور ناحق ہیں جیسے اور جگہ اللہ نے فرمایا وہ انہد سروتی مستقیمن اور یہ کہ میری سیدھی راہ یہی ہے تم اے میرے تابے دارو اسی کی تابے داری کرو اور راستوں پر نہ چلو ورنہ راہ سے بھٹک جاؤ گے یہ وسیعت تمہارے بچاؤ کے لیے کر دی ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا وہ جال الظلمات ظلم اور بھی اس قسم کی بہت سی آیتیں ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ حق ایک ہی ہے اور باطل میں تفرق و انتشار ہے ایوب ابن خالد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اہل ہوں یا اہل فتنہ کھڑے کیے جائیں گے جس کی چاہت صرف ایمان ہی کی ہو وہ تو روشن صاف اور نورانی ہوگا اور جس کی خواہش کفر کی ہو وہ سیاہ اور اندھیریوں والا ہوگا پھر آپ نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان مناظرہ اس بادشاہ کا نام نمرود ابن کنعان ابن کوس ابن سام ابن نوح تھا اس کا پائے تخت بابل تھا اس کے نصب نامے میں کچھ اختلاف بھی ہے مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں دنیا کی مشرق و مغرب کی سلطنت رکھنے والے چار ہوئے ہیں جن میں سے دو مؤمن ہیں اور دو کافر سلیمان ابن داود علیہ السلام اور ذوالقرنین اور کافروں میں نمرود اور بخت نصر فرمان ہوتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے دل سے اسے نہیں دیکھا جو ابراہیم علیہ السلام سے وجود باری تعالیٰ میں مباحثہ کرنے لگا یہ شخص خود اللہ ہونے کا مدعی تھا جیسے کہ اس کے بعد فرعون نے بھی اپنے والوں میں موسا علیہ السلام کے دور میں دعویٰ کیا تھا کہ میں اپنے سوا کسی کو تمہارا اللہ نہیں جانتا چونکہ ایک مدت مدید اور عرصہ بعید سے یہ بادشاہ چلا آتا تھا اس لیے دماغ میں رعونت اور انانیت آ گئی تھی سرکشی اور تکبر نخوت اور غرور طبیعت میں سما گیا تھا بعض لوگ کہتے ہیں کہ چار سو سال تک حکومت کرتا رہا تھا ابراہیم علیہ السلام سے جب اس وجود باری تعالیٰ پر دلیل مانگی تو ابراہیم علیہ السلام نے نیز سے ہست اور ہست سے نیز کرنے کی دلیل دی جو ایک بدیہی اور مثل آفتاب روشن دلیل تھی کہ موجودات کا پہلے کچھ نہ ہونا پھر ہونا پھر مٹ جانا کھلی دلیل ہے موجود اور پیدا کرنے والے کے موجود ہونے کی اور وہی اللہ ہیں نمرود نے جواباً کہا کہ یہ تو میں کرتا ہوں یہ کہہ کر دو شخصوں کو اس نے بلوایا جو واجب القتل تھے ایک کو قتل کر دیا اور دوسرے کو رہا کر دیا دراصل یہ جواب اور یہ دعویٰ کس قدر لچر اور پوچھ ہے اس کے بیان کی بھی ضرورت نہیں ابراہیم علیہ السلام نے صفات باری تعالیٰ میں سے ایک صفت پیدا کرنا اور پھر نیز تو نابود کر دینا بیان کی تھی اور اس نے نہ تو انہیں پیدا کیا نہ ان کی یا اپنی موت و حیات پر اسے قدرت لیکن جاہلوں کو بھڑکانے کے لیے اور اپنے علم والے ہونے کی بات جتانے کے لیے باوجود اپنی غلطی اور مباحثے کے اصول سے طریقہ فراری کو جانتے ہوئے صرف ایک بات بنا لی ابراہیم علیہ السلام بھی اس کو سمجھ گئے اور آپ نے اس کند ذہن کے سامنے ایسی دلیل پیش کر دی کہ صورتاً بھی اس کی مشابہت نہ کر سکے چنانچہ فرمایا کہ جب تو پیدائش اور موت تک کا اختیار رکھتا ہے تو مخلوق پر تیرا تصرف پورا ہونا چاہیے میرے اللہ نے تو یہ صرف کیا ہے کہ سورج کو حکم دے دیا ہے کہ وہ مشرق کی طرف سے نکلا کرے چنانچہ وہ نکل رہا ہے اب تو اسے حکم دے کہ وہ مغرب کی طرف سے نکلے اس کا کوئی ظاہری ٹوٹا پھوٹا جواب بھی اس سے نہ بن پڑا اور بے زبان ہو کر اپنی عاجزی کا اقراری ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کی حجت اس پر پوری ہو گئی لیکن چونکہ ہدایت نصیب نہ تھی راہ یافتہ نہ ہو سکا ایسے بد وضع لوگوں کو اللہ تعالیٰ کوئی دلیل نہیں سمجھاتے اور وہ حق کے مقابلے میں بغلے جھانکتے ہی نظر آتے ہیں ان پر اللہ کا غضب و غصہ اور اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے اور ان کے لیے اس جہاں میں بھی سخت عذاب ہوتے ہیں بعض منطقیوں نے کہا ہے کہ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام نے یہاں ایک واضح دلیل کے بعد دوسری اس سے بھی زیادہ واضح دلیل پیش کر دی لیکن در حقیقت یوں نہیں بلکہ پہلی دلیل دوسری کا مقدمہ تھا اور ان دونوں سے نمرود کے دعوے کا بتلان بالکل واضح ہو گیا اصل دلیل پیدائش و موت ہی ہے چونکہ اس کا دعویٰ اس ناسمجھ مشت خاک نے بھی کیا تو لازم تھا کہ جو بنانے بگاڑنے پر نہ صرف قادر ہو بلکہ بناؤ بگاڑ کا بھی خالق ہو اس کی ملکیت پوری طرح اسی کے قبضے میں ہونی چاہیے اور جس طرح موت و حیات کے احکام اس کے جاری ہو جاتے ہیں اسی طرح دوسرے احکام بھی جاری ہو جائیں پھر کیا وجہ کہ سورج جو کہ ایک مخلوق ہے اس کی فرما برداری و اطاعت گزاری نہ کرے اور اس کے کہے سے بجائے مشرق مغرب سے نہ نکلے بس ابراہیم علیہ السلام نے اس پر اس مباحثے میں کھلا غلبہ پایا اور اسے بالکل لاجواب کر دیا فالحمد للہ سدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مناظرہ ابراہیم علیہ السلام کے آگ سے نکل آنے کے بعد ہوا تھا اس سے پہلے آپ کی اس ظالم بادشاہ سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ زید ابن اسلم رحمہ اللہ کا قول ہے کہ قحط سالی تھی لوگ نمرود کے پاس جاتے تھے اور غلہ لے آتے تھے خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام بھی گئے وہاں یہ مناظرہ ہو گیا بدبخت نمرود نے آپ کو غلانہ دیا آپ خالی ہاتھ واپس آئے گھر کے قریب پہنچ کر آپ نے دونوں بوریوں میں ریت بھر لی کہ گھر والے سمجھیں کچھ لے آئے گھر آتے ہی بوریاں رکھ کر سو گئے آپ کی بیوی صاحبہ سارا اٹھیں بوریوں کو کھولا تو عمدہ اناج سے دونوں پر تھیں کھانا پکا کر تیار کیا آپ کی بھی آنکھ کھلی دیکھا کہ کھانا تیار ہے پوچھا اناج کہاں سے آیا کہا دو بوریاں جو آپ بھر کر لائے ہیں انہی میں سے یہ اناج نکالا تھا آپ سمجھ گئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت اور اللہ کی رحمت ہے نمرود پر عذاب الہی اس ناہنجار بادشاہ کے پاس اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک فرشتہ بھیجا اس فرشتے نے آ کر اسے توحید کی دعوت دی لیکن اس نے قبول نہ کی دوبارہ دعوت دی لیکن انکار کیا تیسری مرتبہ اللہ کی طرف بلایا لیکن پھر بھی یہ منکر ہی رہا اس بار بار کے انکار کے بعد فرشتے نے اس سے کہا اچھا تو اپنا لشکر تیار کر میں بھی اپنا لشکر لے آتا ہوں نمرود نے بڑا بھاری لشکر تیار کیا اور زبردست فوج کو لے کر سورج نکلنے کے وقت میدان میں آ ڈٹا ادھر اللہ تعالیٰ نے مچھروں کا ایک دروازہ کھول دیا بڑے بڑے مچھر اس کثرت سے آئے کہ لوگوں کو سورج بھی نظر نہ آتا تھا یہ ربانی فوج نمرودیوں پر گری اور تھوڑی دیر میں ان کا خون تو کیا ان کا گوشت پوش سب کھا پی گئی اور سارے کے سارے وہیں ہلاک ہو گئے ہڈیوں کا ڈھانچہ باقی رہ گیا انہی مچھروں میں سے ایک نمرود کے نتنے میں گھس گیا اور چار سو سال تک اس کا دماغ چاٹتا رہا ایسے سخت عذاب میں وہ رہا کہ اس سے موت ہزاروں درجہ بہتر تھی اپنا سرد دیواروں اور پتھروں پر مارتا پھرتا تھا ہتھوڑوں سے کچلواتا تھا یوں ہی رینگ رینگ کر بد نصیب نے ہلاکت پائی اعاذنا اللہ من سوء الخاتمہ اللہ ہمیں برے خاتمے سے اپنی پناہ میں رکھے